وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له له ما في السماوات كل قانتون اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے اللہ پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئی ہے اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرقین عرب کی تقزیب کی گئی ہے جنہوں نے عزیر و مسیح کو اللہ کا بیٹا تصور کیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اللہ نے فرمایا کہ سبحانہ یعنی اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے مملوک اور بندے ہیں اور اس کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اولاد تو دو متناسب ذاتوں کے ارتباط سے پیدا ہوتی ہے اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے صحیح کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے قانتون یعنی تمام مخلوق اس کے زیر تصرف ہے اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے